الله ये सिलसिलेदार लोग کسی بھی اپنا اسلام مذہب آج کل مختلف کام بول سکتا ہے لیکن آج کل جب سارا دین اسلام ہے مذہب آگے سندر بردمار تو سارے یہ دین کا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک تو سوا خدا تو پاک کوئی نہیں

پھر صحیح نقطہ نہ اللہ تعالی سمجھاوے اپنے والوں کوشش کرے صحیح سمجھ لیکن پھر صحیح اللہ تعالی نے جو پسند ہو وہ نہ سمجھ آ جائے یہ اشتہار اشتہادی پتا نہیں پھر سمجھ لو بندہ دین اور

اللہ تعالی صحیح نقطہ الہام فرماوے یا نہ فرماوے کہ اس مالک نے نہ فرماوے صحیح نقطہ تو اشتہاری کتاب ہوگی اگر صحیح نقطہ الہام فرما دے تو اشتہاری سواد سواد کے کے ساتھ ساتھ اشتہاری سواب ہو جائے گا لیکن جہاں کھیل نال ہوتا ہے نا سواب جس کو کہتے ہیں نیکی کی جزا نیکی کی جزا جی ہوں اس کو مستحد جڑا ہوتا ہے نا وہ معلوم نہیں ہوتا باوے وہ شہید ہوتے تک پہنچے جنوب اللہ بصیرت اگر وہ کسی مسئلے میں حاصل کرنے کا ملتا دو اجرے ہو گئے لیکن پیدا افوا جب وہ خطا کر گئے خطا کر گئے حدیث میں آیا یہ لفظ آیا پیدا افوا جب وہ خطا یہ یعنی غلطی کر گئے یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پر سوال اور درست نقطۂ الحام نہ فرمائے تو اس صورت میں کیا ہے پر اس کو ایک سوال ملتا ہے

اپنے قوت فکری عملیہ کے مطابق تم نے محنت کی ہے کوشش کی ہے لہذا تمہیں اس کوشش کا اجر ضرور دیا جس اشتہادی ہے یاد رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں گناہ کے معنی میں نہیں خطا گناہ کے معنی میں نہیں یاد رکھنا گناہ کے معنی میں خطا اور ہے وہ ہمارے حکم میں زیادہ چلتی ہے عربی میں اس کے لیے دم کا لفظ ہو رہا ہے گلا ہماری بولی میں گلا عربی میں دم خطا جو ہے تو یہ عربی میں اشتہار کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نقصان کی خیال سے تعلق رکھتی ہے گناہ کا خارج سے ہوتا ہے خدا کا تعلق خارج سے نہیں انسان کی قوت فکریہ سے ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بزرگان کی خصوصاً توجہ اب بیان السلام وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگاہ گناہ کا سبب اور بائے وہ نفس کی خواہش ہوتی ہے اور وہ لوگ نفس کی خواہش سے پاس سمجھ آئی ہے اب امبیا السلام کو یہ سمجھنا ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ پاک ہوتے ہیں ہر گرافی اور جماعت کا عقیدہ ہے لیکن خدا سے جس کا میں پہلے مطلب آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کسی کسی عقلی اور شرعی مسئلے میں اپنی کوشش سچ کر کے صحیح نقطہ حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں کہ یعنی پہنچنا نہ پہنچنا یہ امبیا کے لیے امبیا علیہ السلام کے لیے ممکن بھی ہے واقع بھی ہے اور یہ آج ضرورت پر جماعت کا مسئلہ ہے آپ تسلیم اشتہار کرتے ہیں نہیں کرتے پھر اشتہار کریں تو اشتہار کے اندر صحیح نہ ہو ممکن ہے یہ نہیں ہے یہ مسئلہ جماعت کا ہے لیکن سے بات ہونا یہ ہمارے سنیوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں سونی نہیں رکھتے کبھی پاک ہوتے ہیں یہ سنیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ مسئلہ اس سے بات ہوتے ہیں لیکن اس کو اختلاف کرتے ہیں حق یہ ہے کہ اپنے گھر رکھنے ہیں کیا چالیس سال تو بعد رسول سن اور چالیس سال تو پہلے باب آدم علیہ السلام سے بڑھ تو پہلے آپ نبی سن نبوت رسالت فرق رسالت مدرسہ دیوبند دے مدرسہ دیوبند دے بانی بانی دا پوتا قاری محمد طیب مدرسہ دیوبند کے بانی کا پوتا قاری محمد طیب محتمل مدرسہ دیوبند اپنے زمانے میں اس کے خطبات خطبات حکیم و اسلام کے نام سے چار پانچ جلدا چپیاں میرے ہاتھ سے پہلے جلد مدرسہ کروبان اس کے دور کے اندر اس کے دور مدرسہ کروبان جشن عید ملاد نبیدہ جلسہ جلد بھی اتارے ستائیس مجانی کو سبھی محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ یہ موجود تھا اس وقت اس جلسے کا اور جلسے کا عنوان کیا تھا یہ خود میں کافی کتاب کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں آپ جائے اور کہ سنی مذہب کس قدر بات مذہب ہے محمد طیب و و العزیز بہوفتی مدرسہ دیوبند بانی مدرسہ پوتا خطاب کر رہا ہے بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس اس کا کا موضوع یہ ہے کہ کہ نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی کی ولادت ولادت کا کا ذکر ذکر کیا جائے اس لیے حضور طیبہ عبادت ہے

یہ بہت بڑی نعمت ہے حضور کی ملاد کا تذکرہ بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی جو بس سمجھ لو سمجھ لو کہ سنی مذہب کے من والے مسلمان ہاں، ہاں، مسلمان نے امی ہدایت سنیا کو ادا ہوتی ہے اور بیسک کو مدرسہ چوبان میں بڑھ گئی مطلب ہدایت سنیا کو ہی کسی پاس جاتی ہے کسی پاس دنیا میں نہیں ہوتی Gracias. من رسول حضور فرمان نے آواز تو مل ہے اور لوگ سنیں گے میں اللہ سے ایمان رکھنا اس رسول سے ایمان رکھنا حضور نے فرمایا میں تیرے سے ایمان رکھنا جا آپ سے بولر سنا کیا چاہتے کرے آپ بولیا آپ تو بلا حضور فرماتے ہیں کہ تم رسول مان ہے وہ کہتا ہے نام ولا صرف حد کا رسول ہی نا دوسرے پان پڑوں کا رسول ہے ہمارا نہیں ابن سجاد جو بھی کیونکہ جو بھی حضور ہوں یہ نہیں کہ پہلو رسول بھی مانتے وہ کہتے ہیں کہ رسول ہے پان پڑا ہے ساڈا وہ اپنا نہیں سمجھتے خدا ہی نہیں سمجھتے

کی تھوڑے سے پہلے کہ آپ علیہ السلام رسول رسول ہے چالیس سال کے بعد نبی نبولت ہمیشہ ہمیشہ سے نبی ہے رسول چالیس سال کے بعد نبوت ہمیشہ سے رسالت چالیس سال کے بعد ٹھیک ہے ہم محمد بن عبداللہ حضور میں عبد اللہ

خالی محمد بن اللہ تھے نبی نہیں تھے انہیں سلمان کے اندر تبدیلی کرنا میرے عقیدے کے مطابق ضروری تھا تو میں نے تبدیلی کر دی کہ یہاں محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ کا بھی کہنا چاہیے تھا یہاں کہنا چاہیے محمد بن عبداللہ نبی اللہ سے وہاں پر رسول اللہ بولو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انفرادی انفرادی اور کسی کا کسی مذہب والا کسی بھی مذہب والا کسی مذہب یا کسی جماعت والا کوئی بندہ ایک الگ ہو کے کوئی قول کر سکتا ہے انفرادی گل کر سکتا ہے اگر میں کرے ساٹے ایک ذریعے بس خطا ہے لیکن کچھ خود سمجھدار ہو جب مرکز مذہب کے مرکز سے جو بات نکلے اور پھر بلا کے احتیاط وہ چھپے سب خیر سلوک مشاعر سب بیٹھے ہیں اسے پھر جلسہ ہو کے ظاہر بات ہے جلسہ کسی مرد اگر باقی مستفید نہیں سن تو صاحب کہتے ہیں خبردار گاؤں میں ہاں تو بیٹی بڑی بھی بات کر سن پہلے تو میں نے سنیا نال میں لڑ رہی ہے کہیں جناب محفوظ کر کے کتاب بغیر چھاپیاں رہنا جیسا یہ نہیں سمجھ لو اس گل مجبور ہو جاتا بندہ کہ ایسا کے بارے کبھی سمجھ آ گئی ہو سکتا ہے دوسرے بدلے کوئی گل نہیں اگر اس میں سمجھ دے کر آ گئی تو پھر بھی آ سکتی ہے باقی مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں ہاں جی حضرت یہ مطلب یہ نکلا کہ الحمد للہ صاحب بیان رکھنا چاہیے کہ سنی مذہب اس کے اندر خدا کرتے ہیں ہے اچھا

جس میں گئے ہیں آپ نے پوچھا آدمی نے کی فیصلہ کی نہیں جی، فیصلہ کیا آپ نے فرمایا کرنا شانا اتنا بلند والا دیکھ کے یا کوئی دیکھ کے انہوں نے خدا کے پایا پر سمجھنا شروع کر دے کوئی بندہ خدا کے پایا پر کوئی نہ سمجھے پر پیا سلام کے نقص مبارک ہمیشہ نیا اس بے پرواہ دیکھے آج بھی

خدا خطاش کے ہو سکتی ہے تاکہ وہ ہاں، کردل میں جلدی بدل جی۔ میں کئی نیئر مسئلہ پرانے کیا

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ہاں۔ آپ کا مشورہ خریدنے سی کہ دیا لو مال لو مسلمان مضبوط ہو سویا کا مشورہ ہے مسلمان مزدور ہوا فاروق یاد نہ میں کسی نہیں مانتا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی ہے کہ کہیں سے ظلم اور جنگل داخل جو کمینے یہ کہتے ہیں صدیق اکبر پر فراؤن بن گیا عمر کراؤن بن گیا میں نام بھی کسی کا لینا چاہتا اشارہ کافی ہوتا ہے بات

سوچا گا مشورے کرا گا جی غلطی ہو جائے تو میرے معاف کرے

مسلم لوگ قیامت مت کرو ان کے بارے پوچھے اور جم جو سومی

مجھے مجھے حالوں وہ پئی سی وہ ماں جی سی بچیاں وہ بچیاں نے جی وہ کتی تھی وہ چپ رہی شرم کر کے کہ میں ماں نے شرم کر وہ نہیں بزرگ کا والله يقول أولا في شريف السنة الحمد لله آه، قال ما قال یہ نہ گزارش کرنا کہ اس سے آگے ہے اس کو سمجھائی سمجھائی وہ ایک تبدیل سی اور اصل کی گل کرنا قبض یہ دسو چلی ہو چور ہوتا ہے چور چور ہوتا ہے چور ہوتا ہے چور مال سے جان کا دشمن مال کا بھی دشمن ہوتا ہے جان کا بھی دشمن ہوتا ہے لیکن اصل مال کا دشمن ہے مال نہیں بچا وہ جان کی مال تو ان واسطے مال ختم ہو گیا وہ مال کا دشمن ہے جان کا دشمن ہے ہوں اگر چورا کو مال محفوظ کرنے کی نیت ہوئے مال محسوس کرنا مقصود ہوئے چورا کو اور چوری کا سلسلہ بند کرنا مقصد ہوئے تو کیا صرف چور بدنام کرنا یہ کام ہو سکتا ہے اگر دقت کی لانا کی جائے ہر پاس چور چور چور چور فلانا چور اگر ایک طرح اعلان ہو جائے پوری دنیا ہے

کسی کو بے حیا ہے جو گھروں پیر کے لگے مولانا جب بیان فرما رہے تھا کہ ہوں ملتا ہے دو کروڑ کو پہنچ گئے تھے بارہ میں بھی کوئی یہاں کی شرح فیصد نہیں پڑی غور نہیں کیتا لیکن اتنا روپیہ مولانا نے پارٹی کا بتایا اتنا میرے پتا میں خود کسی مولوی صاحب نے اس سے سنیا وہ کہہ رہے تھے بہار سال گیارہ ہزار مسلمان ملتا ہی بنتا ہے ہر سال گیارہ قدر المهيمن پیٹرول والا بند پیپا جلدی کھول پاؤ تاکہ ہو جائے سیانے سیانے سیانے ذرا زہر زہر بھول کے معاف روٹا کرتا ہے بڑی بچہ غلام نبی دیوبندی کی کتاب جہاں پولیسر سی اس وقت اس تاریخ بھی شامل سی انہیں خود لکھا انہیں آخیا کہ سرمسر وزیر تھا اندر گولی چلی تو اس کا نتیجہ یہ سی جی کہ شاہ مارکی اناج کا

بلکہ بتایا رہتا ہے لیکن افسوس ہے اس لیے گئے ہوں بھی گئے مسلمان ہمیشہ پریشان یہ مرتے رہے یہ مرتے رہے وہ سیٹان کے اتنے نچتے رہے سیٹان کے اتنے نچتے رہے اپنے افسر بن کے بیٹھے رہے تو میں پوچھنا کہ اثر مندی کر گئے وہ بزرگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے مطالبہ یہ رکھا کہ کو کافر قرار دو وہ خدا نے بدلیا وہ ہے نہیں کافر کافر سو رکھنا فر پہ مسئلہ نہیں میں اپنے میں کیا مطلب سمجھنا تو نہیں بننا اگر کیوں کرتا اترا مرے

پہلی آسانی

بولنے دشمن کو جی، وہ بتایا جاتا ہے یہ کام بتاتا ہے یہ نتیجہ بتاتا ہے یہ کا دنیا میں پھیلنا کتنا بڑوں کی غلطی بھی کوئی ماں میں آتا ہوں وہ لکھا جا رہا تھا بارش ہو رہی ہے ایک بچہ جا رہا ہے